السّلام علیکم حاضرین میں میں کب سے آپ کی یہ سن رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگا جو ناز شریف کا آپ لوگوں نے آج منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے اور میں زکوٰۃ جو ہے اس کے پیسے یعنی سال بعد میں رمضان میں کر لیتی ہوں لیکن میں وہ جب کوئی پاکستان آتا جاتا ہے تو میں ان کے ہاتھ بھیج دیتی ہوں کیونکہ وہاں ہمارے کافی غریب رشتے دار ہیں تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے اور ایک بات اور کہ ہمارے ابو بیمار ہیں تو ان کے لیے جی سسٹر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ زکوٰۃ نکالتی ہیں تو جب چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں آپ بیچ سکتی ہیں پاکستان میں اگر بھیجتی ہیں تو ٹھیک ہے بالکل اگر آپ کے عزیز و اکربا میں سے کوئی غریب ہے تو اس کو دے سکتی ہیں لیکن اعزا میں سے والدین یا دادی دادا نانی نانا نہ ہو یا اپنی علاج نہ ہو اور جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں تو اللہ جل مجد القیم آپ کے ابو سے تو زندگی عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے صدقے سب بیماروں کو اللہ پیارے محبوب کے صدقے مہربانی ہے جسمی جسمانی